فتح مانگا کرتے تھے اللہ سے اوپر ان لوگوں کے جو مشرق ہیں مشرق اور ہے اور اہل کتاب اور ہے نبی پاک کے آنے سے بھی پہلے جب یہ آپس میں لڑتے تھے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی مشرقین مکہ کی بھی اور ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی اللہ الزام دے رہے ہیں جب ان کی مذہبی لڑائیاں ہوتی تھیں وہ کہتے تھے مشرقین مکہ ہمارا مذہب صحیح ہے یہ کہتے تھے ہمارا مذہب کیونکہ نبیوں والا مذہب ہے کتاب اللہ والا مذہب ہے ہم بالکل سچے ہیں مشرق کہتے تھے نہیں ہم باب ابراہیم والا مذہب رکھتے ہیں ہم ہو نفا ہیں ہم حنیفی ہیں آپس میں جب یہ لڑتے تھے اس وقت یہ یہودی کیا کہتے تھے اللہ عباس لنا نبی وہ نبی بھید جس کا ذکر تورات میں آتا ہے جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر ان مشرقوں سے لڑیں گے انہیں بیچاروں کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ پندرہ صدی میں ہمیں اور مشرقوں کو ایک کہا جائے گا <laughs> مشرق اور اہل کتاب ایک ہے انہیں کیا پتا تھا وہ آپس میں لڑتے ہوئے اللہ سے کیا کرتے تھے یا اللہ کا فارو فتح مانگتے تھے اللہ سے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ابتدائی میں وہ مشرق لو گیا جب ان کے پاس وہ تعریف والا پیغمبر جس تعریف کو وہ جانتے تھے فٹ آ گئی نا اس پہ تعریف جو تورات میں لکھی ہوئی تھی انہوں نے پتہ ہی کر لیا معلوم ہی ہو گیا کہ وہی پیغمبر آ گیا کفرو بھی کفر کر دیا کس کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ فلعنت اللہ الکافرین اب دیکھو مشرق بھی ہے تو کافر اور اہل کتاب بھی مگر مشرق کافرو بلا اہل کتاب کافرو بے محمد اہل کتاب نے کفر انکار کیا ہے صاف کس کا محمد الرسول اللہ کا اور مشرقین نے کفرو بلّہ جو الزام لگا کہ وہ خطاب مشرقین کو تھا تو ایک فرق یہ بھی ہے کہ مشرق جو ہے وہ سرے سے لا الہ الا اللہ کا منکر ہے اور جو اہل کتاب ہے وہ محمد الرسول اللہ کا منکر ہے کافر دونوں ہے فلاں آدھی چوتھے اور پانچویں نو دونوں کا تتیمہ بن سکتا ہے بے سمجھتا رہو بہی بہت گندا ہے خریدا ہوا ان کا بہی بدلے اس کے جو بیچ دیا ہے انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو بے سمجھتا رہو بے بہت گندا ہے جو بیچ دیا ہے انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو کون سا برا ہے وہ وہ برا یہ ہے مخصوص بزم یکفرو مخصوص بے سا کا مخصوص بزم کیا ہے یکفرو یعنی بہت گندی چیز ہے جو جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا وہ لے لیا اور جانے دے دی وہ کون سا ہے یکفرو کہ وہ کفر کرتے رہے ساتھ اس کے جو اتارا ہے اللہ نے باقی مفول لہو واسطے بغاوت کرنے کے اس بات سے بغاوت کیا ہی ینزل اللہ من فضلی کہ نازل کرے اللہ اپنے فضل سے اوپر اس کے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اللہ کے فضل نے تقاضا کیا ہے کہ محمد پہ نازل کرے نبوت ان کو یہی حسد کھا گیا نامرادوں کو فبا بغزہ بن اللہ غزہ بن پس لوٹے وہ بے غازہ بن اللہ غازہ بن غضب پر غضب پہلا غضب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا دوسرا غضب محمد اور قرآن کا انکار کیا باغ اب غلیل کا فرین اب نس آ گئی ان کے کافر ہونے پر کافیروں نے عذاب خاص قسم کے یہ جو کافر ہیں سازش کرنے والے یہودی ان کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا ویزا کیلا لہم شکوا انواع خمسہ کے بعد ایک شکوا جس کی پانچ وجوہ سے تردید کی جا رہی ہے ویزا کیلا لہم آمنو بما انزل اللہ اور جب کہا جا کیا ان کو مان جاؤ اس مسئلے کو جو اتارا ہے اللہ نے کہنے لگے نو ہاں ہاں ہم مانتے تو ہیں پر اس کو مانتے ہیں جو اتارا ہے اتارا گیا ہے اوپر ہمارے اور کفر کر رہے تھے وہ بیما ورا او اس اپنی تورات ما انزل علینا کے علاوہ انکار کرتے ہیں اس کے ما سوا تمام کا وہ کو حالانکہ وہ قرآن جس کی طرف ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے وہ تو میرا حق کی حق ہے لما ماہ پہلی وجہ کہ وہ حق ہے دوسری وجہ تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو ان کے ساتھ ہے تیسری وجہ کل اللہ اگر تمہارا یہ اعتراض صحیح ہے کہ ہم تو اپنیوں کو مانتے ہیں تو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو پہلے اگر تم مومن تھے تو چوتھی وجہ والا ہاں قسمیہ بات ہے آیا تمہارے پاس موسا کلم کھلی دلیل لے کر پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو ان کے بعد حالانکہ تم نے ظلم کیا اگر تم بات بات مانتے تھے اپنی تورات کی تو یہ تم نے کیوں کیے پانچویں وجہ وید خزن اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ اور اٹھایا تم پر تور کو اور کہا تھا ہم نے خزو ما آتیناکم کم بکوا پکڑو جو تورات ہم نے دیا تم کو قوت کے ساتھ وس مئو کہنا مان لیا و اسینا اور ہم نے نافرمانی کی تم نے تو اسی وقت یہ کہہ دیا تھا وہ اشربو کیوں کہا تھا انہوں نے یہ اس کی علت یہ ہے چونکہ پلائے گئے تھے اپنے دلوں میں محبت بچڑے کی بے ہند بچڑے کی محبت کیوں آئی بس سبب کفر ان کے کے کل بے سما امر کم بھی ایمان کم تو فرما دے کہ بہت گندا ہے بہت گندی ہے وہ چیز جو امر کرتا ہے تم کو اس چیز کا ایمان تمہارا یعنی حق کو چھپانا ایمان کے خلاف کرنا تمہارا ایمان تو یہ ہے ایمان کے خلاف کرنا تمہارے اس ایمان نے تمہیں گندا سبق دیا ہے ان کو اگر تم ہو مومن تو پھر تمہارا ایمان بڑا گندا ہے کیوں اس نے جو تمہیں حکم دیا کہ تم قرآن کو ماننے والوں کے ساتھ مخالفت کرو تو تمہارا گندا ایمان ہوا نا اچھا ایمان ہوتا تو قرآن مقدس کو تم مانتے اس کی اس کتاب پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ تمہیں محبت ہوتی کل سما یا مرحم بھی بہت گندا ہے جو امر کیا ہے تم کو ساتھ اس چیز کے ایمان تمہارے میں ان کن تم مومنین اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو بڑا گندا ایمان ہے تمہارا ورنہ ایمان والا آدمی ایماندار کی باتوں کو تو نہیں ٹھکرا سکتا توحید پر شبہات کا جواب بھی ہو گیا کتاب اللہ پر شبہات کا جواب بھی ہو گیا مقتضائے توحید کے خلاف شرک کرنے والوں کا جواب بھی ہو گیا اب حجت واضح ہو گئی اب ان کو مبہلے کا چیلنج کر دو کل ان کا نت لک مدار اللہ خیرا ان فرما دے ان کا الآخرا اگر ہے تمہارے لیے دار آخرت کی بہشت ساری تمہاری ہے اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے من دون الناس بغیر دوسرے لوگوں کے تم کہتے ہو کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے ٹھیکے دار تو ہم ہی ہیں تو پھر فتح منا پھر ذرا تمنا تو کرو موت کی اور مبالا کریں ہم بھی کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ خدا کی لانت تم بھی کہو اور آؤ چیخا میں جلتے ہیں پتا منا بول ذرا مانگ تو دیکھو موت کو ان کو تم صادقین اگر ہو تم سچے تو بلا یہ تمنا بدم بما قدمت ہرگز ہر گد نہیں تمنا کریں گے آبادن جب تک زندہ رہیں گے ابدیت شے بے حسب ہی اے مادام دامو جب تک رہیں گے زندہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کیوں قدمت بس بب اس کے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے اپنے کرتوتوں کی ان کو خبر ہے انہیں پتا کہ ہم اگر موت مانگیں گے تو جائیں گے سیدھے جہنم میں واللہ علیہ اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو یہ کیوں تمنا نہیں کرتے یہ بے ایمان ہے نا مراد ہے کیوں ضرور پائے گا ان کو تو جی جی رہنے پہ تمام لوگوں سے زیادہ حریص تمام لوگوں سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی کو چاہتے ہیں کیوں انہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد تو ہوگی جہنم جب تک زندہ رہیں گے گیارہویں کی پلیٹا چھوٹی گیارہویں شریف بڑی گیارہویں شریف کول خانیاں تیجا چالیا مندر مزار پیروں کے پیشاب پیروں کی تھوکے پیروں کی تھوکی ٹٹھی درباروں کے میلے کچیلے چیزاں یہ ہم تب تب کے کھائیں گے کیونکہ مرنے کے بعد تو ہوگا ڈنڈا جہنم کا اور وہ چڑھائیں گے نصیب کچھ نہیں ہوگا اس لیے میرے پیغمبر والا تج دنہم تو پائے گا ان کو اہر سناس تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ حریص ہوں گے اللہ حیات اوپر زندہ رہنے کے ہم زندہ رہ جائیں بلکہ رامن الزین اشرک مشرقوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہے یہ مشرقوں سے بھی زیادہ ودو احدو ہوں خواہش رکھتا ہے ہر ایک ان کا لو یو امر الف سنا کاش کہ وہ زندہ رہ جائے ہزار سال مارو سوریا وما ہوا بے من العذاب مو زحظے حالانکہ الزاب ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ بے مو ہی نہیں ہے وہ ہزار سال تک جینا ہوگا ضمیر الفسنا نہیں ہے وہ ہزار سال تک جینا ہٹانے والا اس کو عذاب سے اہ امر اہ امر یہ جو وہ پورا ہزار سال زندہ رکھا جائے یہ اس کو عذاب سے نہیں ہٹا سکتا واللہ بصیر بما یعملون اللہ ہی خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم مقتضائے توحید کے خلاف یہود و نصارہ اور مشرقین کا اس کا جواب دیا تردید کی جا رہی ہے پانچ وجوہ کے لحاظ سے اس شبہ کو رد کیا جا رہا ہے تو فرما دے جو ہو دشمن جبریل کا تو وہ سر مرے ہمارا کیا نقصان ہے وہ اس لیے دشمنی اس سے کرتا ہے فن نہ ہو نزل ہو اللہ کل بھی کب پہلی وجہ تردید کی وہ جبریل تو اس نے اتارا ہے قرآن کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننے سے منکر ہوئے نا جبریل کی دشمنی پھیلا کر مقتضائے توحید کے خلاف کر رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ مصد کل ماں ہے وہ چیز جو جبریل نے آپ کے دل پر اتاری ہے وہ تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے آپ سے پہلی کتابوں کی تو رات کی بھی معیت ہے انجیل کی بھی زبور کی بھی ان کو لانے والا بھی تو آخر جبریل تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کے تمام انبیاء کی کتابوں کے منکر ہیں تیسری وجہ وہ جو وہی جبریل لایا وہ تو میری ہدایت ہے چوتھی وجہ بشرا للمومنین مدعا توحید کو ماننے والوں کے لیے تو میری مبارک ہے بشرا میری خوشخبری ہے مبارک ہے پانچویں وجہ اچھا جو بندہ دشمن ہو اللہ کا فرشتوں کا رسولوں کا جبریل کا نیکائل کا کسی کا بھی دشمن ہو فعم اللہ ادب القافرین اتنا وہ ان کا دشمن نہیں جتنا اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے تو کافر ہونے کے لیے یہ صرف کافی نہیں کہ اللہ کی توحید کا انکار کرے نا توحید کے مقتضا کا منکر بھی کافر ہے توحید کے لوازم کا منکر بھی کافر ہے مقتضا توحید کا یہ تھا کہ اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا جائے مگر یہ کہتے ہیں کہ دشمن ہے دشمن ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائل کا کس طرح دوست بن سکتا ہے یا کہلا سکتا ہے وہ تو حقیقت میں اللہ کا دشمن ہو فن اللہ ادب و ہوم یوں نہیں فرمایا ادب لل کا نس کر کے کہا ہے کہ جو توحید یا لوازم توحید یا مقتض توحید کا منکر ہو وہ کون ہے ہے کافرین وہ بالکل کافر إِلَيْكَ زجر پہلی خدا کی قسم ہے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف آیات کلم کھلی وما یکفر و بہا نہیں انکار کر سکتا ان آیات کا مگر وہی جس کا نام فاسق ہو جائے یہ اس مفائل ہے اس پہ الفلام آ گیا تو یہ گویا کہ ان کا نام فاسق ہو گیا اور جس کا نام فاسق ہو جائے وہ درجہ کامل کافر ہوتا ہے اب کلما آہد احد نبز فریقم دوسری زجر کیا جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کوئی وعدہ تو نبز فریق پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے اس وعدے کو ایک ٹولی ان میں سے نہیں نہیں بلکہ اکثر ان کے تو سرے سے مانتے ہیں لا یو یہ اقرار کرنا جو ہے نا لا الہ الا اللہ یہ وعدہ ہے یہودی عیسائی زبانی طور پہ تو وعدہ کرتے ہیں نا وعدہ کرنے کے بعد پھر اس کے خلاف کرنا یہ سیدھا یہ ہوتا ہے کہ لا یومنون سرے سے انہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں ولما جا اہم رسول من دوسرا شبھ ہوئی مقتضائے توحید کے خلاف دوسرا شبہ اب تقاضا تو یہ تھا کہ اس طرح یہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے بغیر اور معبود کوئی نہیں اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ہر پیغمبر کو مانتے الہ کے ہر کتاب کو مانتے اور الہ کی کتاب پر ہی عمل کرتے مگر ان بے ایمانوں نے الٹا اللہ کے پیغمبروں پر بہتان باندھنا شروع کر دیا کہتے ہیں اللہ جی لو یہ کہتا ہے نہ کوئی جادو ہے نہ توڑا ہے نہ ٹپلنا ہے نہ بدکی ہے نہ دھاگے ہیں نہ کانٹ ہے حالانکہ سلیمان علیہ السلام اچھا خاصا جادو کرتے تھے وہ تو جادو تھے باقاعدہ جادو کرتے تھے سکھلاتے تھے کتابیں لکھی ہوئی تھی ان کے پاس جادو کی یہ ہے اصل شب اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ولما جا اہم رسول مصدق الماحم جب پہنچ گیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے یہ تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی پھینک دی ایک ٹولی نے من الزین اوت الکتاب ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تھے پھینک کیا دیا پھینک دیا کتاب اللہ اللہ کی تورات کو ورا ازہور اپنی پیٹ پیچھے نسیم منسیا کر دیا کا لا یا گویا کہ وہ کھٹے جاہل ہیں جانتے ہی کچھ نہیں کتاب ان کے پاس ہے اس کے باوجود جو مسئلہ پیش کریں گے کتاب اللہ سے نہیں ہوگا حضرت جی کی بات بزرگوں کی بات فلانے کی بات فلانے پیو کی گل ہے فلانے سارے پیو دی دیے گئے تھے کتاب کو کتاب اللہ ظہور اسی کتاب کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا یوں باتیں کرتے ہیں لا یا لمون جیسے بالکل جاہل ہوتے ہیں بجائے اللہ کی کتاب ماننے کے مقتضا تو یہ تھا کہ اللہ کی کتابوں کو مانتے عمل کرتے بجائے کتاب اللہ کے ماننے کے وقت پیچھے چل پڑے اس جادو کے کتاب اللہ کے قائم مقام کتاب اللہ کے بدلے انہوں نے جھوٹ فریب اور جادو کے پیچھے چل پڑے اس کے پیچھے چل پڑے جس کو پڑھا کرتے تھے شیطان اللہ ملک سلیمان فی زمان سلیمان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لکے چھپے ہو کر شیاطین جو یہ جادو توڑے ٹپلے یہ لوگوں کے دلوں میں پھینکتے تھے نا اور وہ اس کی کہانیاں کتابیں لکھی ہوئی ان کو مل گئیں ان کے پیچھے چل پڑے حالانکہ وما کا سلیمان یہ جادو میرا کفر ہے ایسا کفر سلیمان نے نہیں کیا ولاکن شیاتی نہ کفر شیتانوں نے کفر کیا یو المون سہرا لوگوں کو سکھاتے تھے جادو جادو کا معنی لغت میں ہوتا ہے فریب فراڈ جھوٹ کبھی کیا کہتے ہیں بادشاہ یہ فریب کس طرح بابل کے اندر ہاروت ماروت دو فرشتے تھے وہ اٹھ رہے تھے سپیشل جادو اللہ نے ان کو دے کے بھیجا تھا اس کا رد تیسرا شبھ اور اس کا رد چلو سلیمان علیہ السلام نہیں تو وہ ہاروت ماروت فرشتے جو آئے تھے ان فرشتوں کو اللہ نے خود بھیجا تھا جاؤ لے جاؤ یہ جادو لوگوں کو سکھاؤ اور جا کے ان کے اندر یہ تھوم مچا دو تیسرا شبھ اس کا جواب رما ان ضلع قتل نہیں اتارا گیا اوپر فرشتوں کے بابل بابل میں جو ہاروت ماروت نامی ہوں نہ کوئی ہاروت ماروت نامی کو فرشتے نہ کسی پہ اتارا گیا یہ ہارو ہاروت مروت علی جو بات مشہور انہوں نے کر رکھی ہے نہ کوئی ہاروت ماروت ہے نہ بابل میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی اتارا گیا ماں ان ضلع نہیں اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے بابل میں ہاروت اور ماروت جس کا عام مشہور کرتے ہیں نام بالکل جھوٹ ہے توجہ کرنا وما المان اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی ایک کو بھی لا وما یو المان من احاط نہیں سکھاتے تھے وہ جادو کسی ایک کو بھی مشہور تھا نا کہ فرشتے آئے ان کا نام تھا ہاروت ماروت وہ دونوں آئے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم فتنہ بن کے آئے ہیں لہذا تمہیں کہتے ہیں کہ تم نہ سیکھو کیونکہ اگر سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے جو لوگ زور لگاتے اور چلاتے چمٹ جاتے ان کو وہ سکھا دیتے مگر پہلے کہتے تھے کہ ہم فتنا ہیں ازمائش بن کے آئے نہ سیکھو یہ گپے تھی مشہور سب کی تردید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں اتارا گیا اوپر فرشتوں کے بابل میں ہروت مروت پر اور نہ ہی وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو حتیٰ کہ وہ کہتے ہوں مانا اسی طرح نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ جس طرح گپ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ میاں ہم تو فتنہ ہیں کفر نہ کر سیکھتے ہوں ان دونوں سے وہ کچھ جس سے تفریق ڈالتے ہوں بسبب اس جاتو کے درمیان میاں بیوی کے یہ سب غلط بات ہے سب جھوٹ ہے بس سیکھتے ہوں یعنی وہ کہتے ہوں کہ میاں ہم فتنہ ہیں کفر نہ کر پھر بھی وہ سیکھتے ہوں لوگ ان دونوں سے وہ جادو جس سے وہ جدائی ڈالتے ہوں بس اس جادو کے درمیان مرد کے اور درمیان عورت کے یہ بالکل غلط بات ہے کیوں اس لیے کہ قانون جو یہ ہے کہ وہ من اللہ نہیں نقصان دے سکتے کسی ایک کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے پھر یہ کفر جو ہے کفر کا حکم اللہ کس طرح دے ماں ہم سب جادوگر شیاتین جو کچھ کرتے ہیں ویت الما یزرحم یہ خود یہودی جو ہیں شیاتین یہ سیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جو ان کو نقصان دین میں دیتی ہیں دین ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے جادو سیکھنے والے کے اندر ایمان کی رتی نہیں رہتی ولا ينفام ان کو نفع نہیں دیتا لقد عالم علما اشترا مالہ فی الاخرت من خلا یہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس چیز کو وہ خرید کر رہے ہیں مالہ فی الاخرت من خلا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ تک یا ایھا الذین آمنو اچھا پہلے تو یہ تھا کہ یہ مقتضائے توحید کے خلاف بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کو مانے الٹا منتروں کے پیچھے جادو کے پیچھے چل پڑے ہیں اب دوسری ان کی گھنونی سازش ہے کہ وہ الٹا مسلمانوں کے اندر بھی شبہات ڈالتے ہیں مسلمانوں کے اندر غلط عقائد رائج کرنا چاہتے ہیں اس لیے کیا کہتے ہیں بھائی دیکھو نا تم مسلمان ہو تم اس طرح کہا کرو رسول اللہ کے سامنے یا رسول اللہ صحابہ تو کہتے تھے نا تو یہودی کھینچ کے ذرا کہتے تھے رائنا لیم بے الم اپنی زبانوں کو مروڑی دے کے رائنا یہ امر ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ شفقت فرمائیں رعینا اس کا مطلب یہ کہ آپ ہماری بکریاں چرانے والے ہیں حیا جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ چیز رائج کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یہ جب کہیں گے نا رسول اللہ کو رعینا تو ہم مشہور کر دیں گے لو جی خود بھی رسول نہیں سمجھتے اس کو خود بھی بکریوں کا چرواہا سمجھتے اب اللہ کریم اس کا رد کر رہے ہیں کہ مقتضائے توحید کے خلاف شبہات پیش کرنے والوں کا یہ گندا منصوبہ ہے کہ خود مسلمانوں میں بھی منہ میں شرک چیزیں جاری کرنا چاہتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا الزین منو او ایمان والو لا تکولو رائنا میرے پیغمبر کو رائنا سرے سے کہ نہیں یوں کہا کرو اون سورنا ذرا توجہ فرماؤ یا رسول وسماؤ اور بات کو مانو وسماؤ سمے قبول بات کو مانو اگر اس کے خلاف کیا تم نے ولل کافرین عذاب العلی تو پھر تم کافر ہو جاؤ اسلام کے بعد اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ کون ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے اور کون اسلام کے بعد تم مسلمان ہو اور اگر آئندہ تم نے یہ کیا تو پھر تو تم ولل کافرین پھر کافر ہو جاؤ گے اسلام کے بعد اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ مرتد ہے اور کون ہے معلوم ہوا کہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد دعوی اسلام کرنے کے بعد اگر کوئی کفر یا شرک کرے گا تو وہ کافر مرتد بنے گا پھر وہ اہل کتاب نہیں ہوگا وہ کون ہوگا مرتد ہوگا ما یوت الذین کفروا من اہل الكتاب او سنو مسلمانو لا تقولوا رائنا سے تعلق ہے اس کا بھی تمہیں جو ہم نے کہا ہے کہ تم آئندہ یہ لفظ نہ کہو اور کہا کرو ان ذرنا وہ اس لیے کہ نہیں چاہتے خیال کرنا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نہ تو کافر اہل کتاب اور نہ چاہتے ہیں کافر مشرق اب یہ تو مخالف ہے کہ نہیں ہے مشرق الگ ہے اہل کتاب اس لیے اطفدانہ ولل مشرقی اہل کتاب مشرق نہیں اور مشرقین اہل کتاب نہیں جو مشرق کو اہل کتاب کہتا ہے وہ قرآن مقدس کا قائل نہیں اس لیے ابھی تو آپ صدر کرتے ہیں چند دن کے بعد فتویٰ لگانا پڑے گا مشرقین الگ ہے اہل کتاب الگ ہیں نہیں چاہتے وہ کافر دونوں ہیں مگر نام دونوں کے الگ الگ مشرق اور ہیں اور اہل کتاب اور نہیں چاہتے کافر لوگ جو ہیں ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ چاہتے وہ کافر لوگ جو ہیں مشرقین میں سے علیکم کہ اترے اتارا جائے اوپر تمہارے کچھ بھی اچھائی تمہارے رب کی طرف سے وہ نہیں چاہتے اس لیے تمہارے لیے جو کچھ نازل کیا جاتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہے بہتر ہے خیر ہے واللہ یختص برحمت ہی اور اللہ ہی خاص چن لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم وہی بہت بڑے عظیم فضل والا ہے اب بد رسمی یہ پھیلانا جو چاہتے ہیں کہ تم رسول پاک کو رائی رائی نہ نہ کہا کرو سنو یہ بری رسم ہے اس کو مسلمانوں میں رائج نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کی حقیقت بتاتے ہیں ہم نے رائنا کو ہٹوا دیا اور ان نہ کہنے کا حکم دے دیا کہ کیا کہا کرو ان نہ رسول کریم کے سامنے گویا کہ وہ بری رسم تھی جو یہ پھیلانا چاہتے تھے ہم نے جو حکم نازل کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے ماں نن سخ من جاتے پہلی دلیل برتر کے رسم بد پہلی دلیل بری رسم کے چھوڑنے پر ہم نہیں ہٹاتے نسخ کا کیا مانا ہوتا ہے ہٹانا مٹانا نہیں وہ تو مسخ ہوتا ہے مسخ کا مانا مٹانا نسخ کا مانا ہٹانا نہیں ہٹاتے ہم کوئی آیت یا نہیں بھلاتے ہم کوئی آیت مگر نہ لے آتے ہیں اس سے بھی اچھی آیت یا اس جیسی تو ضروری ہوتی اس لیے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ راہی نہ کہیں انظر نہ کہیں یہ حکم ہم نے نازل کیا یہ اس لفظ سے بہتر ہے لہذا بری رسموں کو چھوڑ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی منزل کتاب یا حکم پر عمل کیا جائے معلوم اس سے یہ ہو گیا کہ کتاب اللہ کے خلاف یا کتاب اللہ سے زائد جو حکم یا کام ہوگا وہ رس میں بت ہوگی رسم نہیں ہوگی اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے نن سخ میں آ جاتے دوسری دلیل رسم بد کے ترک پر علم تعلم ان اللہ علا کل شین کیا تو یہ جانتا نہیں کہ اللہ ہی اوپر ہر چیز کے قابل ہے جب اللہ کو قدرت ہے تو وہ رسم رواج قانون وہی نازل کر سکتا ہے اور تو کوئی قادر نہیں نہ کسی پہ کہ جس طرح اس کی طبیعت چاہے اپنی رسم رائج کرے تیسری دلیل اللہ لہو ملک ولر کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جو ہے اسی کا راج چلتا ہے آسمان اور زمینوں میں لہو ملک سماوات اسی کا راج چلتا ہے آسمان اور زمینوں میں نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار جب راج اسی کا چلتا ہے تو رواج بھی اسی کا چلے گا رواج رسم کو کہتے ہیں نا جب راج اس کا چلتا ہے تو رواج بھی اسی کا جاری کردہ ہوگا اس لیے جو رواج وہ جاری کرے گا وہ نازل کرے گا لہذا رسم نیک وہی ہوگی جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوگی اور جس بات کی شہادت اللہ کی کتاب نہ دے وہ رسم بد ہو سکتی ہے رسم نیک نہیں ہو سکتی ام تریدون ان تسالو رسولکم اس کا تعلق بھی لا تقولو رائنا سے ہے اور جھنجوڑا جی جا رہا ہے کس کو مسلمانوں کو ام تریدون ان تسالو رسولکم کیا تمہارا ارادہ یہی ہے مسلمانوں کہ تم بھی پوچھنے لگ جاؤ اپنے رسول سے کہ ہاں جی یہ حکم کیوں منسوخ ہو گیا رائے نہ یہ زیب نہیں دیتا کیوں کہ امتی کا کام یہ ہے کہ پیغمبر کی بات کو سوچے بغیر مانے جرا مشہور ہے سوچے پیا سے بندہ گیا وہ رسول اللہ کے متعلق اللہ کے رسول کی بات کو سوچنے لگے گا تو کافر ہو جائے بغیر سوچے کہ ماننا ضروری ہے کیونکہ سوچنے کے بعد ہو سکتا ہے ذہن میں تشویش پیدا ہو شیطانی شب آ جائے کوئی اعتراض آ جائے تو پیغمبر کے حکم ماننے میں دیر ہو جائے گی بعد میں سوچتا پھر جب پیغمبر کا حکم آئے تو فوراً اس کو تعمیل کرنا ضروری ہے انکار کی گنجائش نہیں نہ سوچنے کی لگو تم اپنے رسول سے جس طرح پوچھا گیا موسا پہلے موسا علیہ السلام سے بھی پوچھنے والے پوچھتے تھے مگر پھر وہ آخر کار رہے ومن يتبدل الكفر بالإيمان دیکھا کیسا جی پیرایا یہاں اگر تم حکمتیں پوچھنے لگ گئے حکم ماننے کے بعد حکم ماننے کے بعد سات سال بھی کرنا شروع کر دیا یا حکم پہنچ گیا تمہیں اور پھر تم حکمت پوچھنے لگ گئے تو یہ کفر ہوگا وہ میتھ بدل کفر بل ایمان اور جو تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے بدلے فقد سوا پھر تو سیدھے راستے سے بالکل پھٹک گیا معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو حکم تمہیں اللہ کا سنایا ہے مقتض توحید کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے اللہ کا رسول تمہیں بات بتائے اگر تم سوچ میں پڑ گئے یا پوچھنے لگ گئے کہ اس کی حکمت کیا ہے تو گویا تم نے ایمان کو کفر سے بدل دیا اور جو کفر سے بدل دے اپنے ایمان کو تو فقط پھر وہ اسی پٹڑی پہ پہنچ گیا جس پٹڑی پہ ایمان لانے سے پہلے تھا وہ کافر ہی بن گیا کثیر کتاب کثیر چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب لو یار باد نہ کسی طرح وہ مرتد بنا دے تم کو کس حال میں کفارا کافر بنا کے مرتد بنا دے تم کو ممباد ایمان کم تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تو چاہتے ہیں نہیں سمجھ آئے یہودیوں کا کہنا مان کر اگر تم نے رائی نہ کہا تو کیا ہو جاؤ گے مرتد ہو جاؤ گے اہل کتاب نہیں بنو گے اہل کتاب کی بات مانو گے تو مرتد ہو گے اہل کتاب نہیں بنو گے لو ٹو نم کم کفارا وہ تو چاہتے ہیں کاش کے وہ تمہیں مرتد بنا دیں لوٹا دیں تم کو کفر کی طرف من بعد بعد ایمان تمہارے کے کافر بنا دے حسدن کیوں چاہتے ہیں صرف حسد ہے مفول لہو حسد کی وجہ سے جو ان کی جانوں میں من بعد بعد ما تبین الحق اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے حق کا راستہ وہ جان بوجھ کر مرتد بنائیں گے تمہیں اچھا یہ بتاؤ اگر وہ خود مرتد نہیں ہے وہ مرتد بنائیں گے کس طرح یار کم جو مرتد گر ہوتا ہے وہ خود مرتد ہے تو تب ہے لو من بعد ما تبقل ما تبین لهم الحق حق کا راستہ ان کو کھل چکا ہے اچھا تو یا اللہ پھر ہم ان کو قتل نہ کریں گے بڑے بدماشا الو کے پتھر اللہ فرماتا نہیں نہیں صاف ہو ذرا ٹھہر جاؤ در گزر کرو اپنے دل سے یہ غم مٹا دو کیوں انتظار کرو اللہ بے کہ آئے اللہ اپنا حکم کوئی دے تم کو اس حکم کی انتظار کرو ابھی سے لڑو ان کو قتل نہ کرو اگر ہوتے مشرق تو ان کے لیے حکم کیا ہوتا فخت المشرقین مشرقوں کو کیا کرو قتل کرو اور یہ اہل کتاب ہیں بدماش تو ہیں بد کردار تو ہیں پر ان کو قتل نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حکم کی انتظار کرو وہ آئے گا سورت توبہ میں کیا ہوگا قاتل الزیلا مشرقوں کو تو قتل کرنا ہے ان اہل کتاب کو قتل نہیں کرنا اگر وہ لڑے تو تم ان سے یہ حکم اہل کتاب والوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا مشرق کو ہاں سورت برات سورت توبہ آئی اسی لیے ہے یہ بتلانے کے لیے کہ ان اللہ بری من المشرقین و رسول اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرقوں سے اذان من اللہ و رسول ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ فخل المشرقین اسی صورت میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے ان کو قتل نہیں قاتل ان سے لڑائی کرو ان سے کیا کرو لڑائی کرو دونوں کا حکم چونکہ جدا جدا ہے اس لیے دونوں پارٹیوں کا حکم الگ الگ ذکر کیا اس لیے یہاں بھی کہا ذرا میاں در کرو وصفہو اپنے دل سے مٹا دو کیوں لے اللہ اپنا حکم شین کبھی اللہ تو بڑا قادر ہے تمہارے لڑائے بغیر ہی ان کا ستیہ ناس کر سکتا ہے مگر ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں حکمت بھرا حکم اللہ کا آ رہا ہے اس کی انتظار کروا کی وآت الزکاتا اس کا تعلق بھی لا رائنا سے ہاں ہاں امر مسلم امر مسلم تم وہ ان چیزوں کو چھوڑو تم بجائے ان کے قتل کرنے کے یہ کام کرو جس کام کرنے سے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا مسئلہ توحید پہ عمل کرنا کام کرنے کے یہ ہے دشمنوں کا تذکرہ کرتے کرتے کرتے آدمی کا اپنا کام چھوٹ جاتا ہے اس لیے جب تک حتمی حکم نہ ہو تو اپنے مخالفوں کا مذہبی دشمنوں کا بیٹھ کے گلا کرنا ان کے خلاف کو منصوبے سوچنا اس کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ کا حکم آنے والا ہے تو اس کی انتظار میں تم صرف دشمن دشمن دشمن کا رٹا نہ لگاؤ بلکہ کام کرو جس کام سے تمہارے اندر دین کی سلابت پیدا ہو سختی پیدا ہو اور تصبت اقدام پیدا ہو وہ کام کیا ہے عقیم و قائم کرو نماز کو میاں جو کچھ بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی اچھا کام من خیر کوئی اچھا کام تج اللہ پالو گے اس کو اللہ کے پاس بالکل محفوظ ہوگا جملہ تاکید کے لیے آگے آ گیا جملہ تاکید یا ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن يدخل الجنہ پھر آ گئے بوجھے بوجھی پارٹی پھر آ گئے یہود و نصارہ وہ مقتضا توحید کے خلاف انہوں نے غلط قسم کے دعوے کرنے شروع کر دیے غلط قسم کے دعوے حالت ان کی یہ ہے کہ توحید کے نہ لوازم کو مانتے ہیں نہ توحید کے مقتضا کو مانتے ہیں توحید کا مقتضا ہے اللہ کے رسول کو ماننا اللہ کے فرشتوں کو ماننا اللہ کی کتاب کو ماننا اللہ کے حکم کو ماننا اس مقتضا کے تو ہیں مخالف اور پھر دعوے ان کو دیکھو کالو لہیت کو لل جنت شکوا اور اس کا رقم کالو وہ کہنے لگے نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہوگا نسرانی کہنے لگے نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہی جو ہوگا تل ہوگا امان یو ہوں یہ سارے کی سارے گپو ٹیشن ہے ان کا نرا زبانی بکواس ہے ان کا ان کی اور کچھ بھی نہیں ہے کل ہاتھ برہانہ کم تو فرما دے لے آؤ اپنا کوئی دلیل گڑا کوئی برہان لے آؤ ان کو تم کی ہاں ہاں بہشت میں داخلہ تو ضرور ہوگا مگر کن کا بلا من اسلم وجہ ہاں وہ بے شک دعویٰ کر سکتے ہیں جس نے اسلم سالم سالم چکا دیا چہرہ اپنا للہ خالص اللہ کے لیے اس حال میں کہ محسن وہ مخلص بھی ہو اس حال میں کہ محسن مخلص بھی فلا پس بس اس کے لیے اجرو ہوں رب ہی مزدوری ہوگی اس کے رب کے پاس خوف علیہم کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا ان پہ یا نہ وہ غب کریں گے نہ کوئی دھوکہ ہوگا دوسرا شکوا پھر وکالت یہود اللہ وہ تو عام ہے حکم پوری امت کا اجماع بھی ہے اس میں بات صرف اہل کتاب کی ہے کہ اہل کتاب والے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو اہل کتاب والے مشرق نہیں تھے اپنی کتاب پہ عامل تھے اگرچہ کافر تھے ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے تھے مگر توحید کے قائل تھے ان کی سبھی یہ حکم دیا ہے کہ نہیں قبیلہ ایک ہے قبیلہ چونکہ ایک ہے اور دوسرا ہے کہ مشرق کو قتل کا حکم ہے اس کی جان سرے سے ختم اس کو تو یوں اڑا دیا اہل کتاب کے لیے حکم نہیں ہے ابا اللہ دماغم و اموال چونکہ نکاح مناقحت کرنا اور زبیہ کھانا یہ قرآن و سنت میں من قبیل واحد ہے جس طرح مرغے کا دیکھنا یہ دیکھنا سننا پکڑنا ایک قبیلہ ہے سننا ثابت ہو جائے تو دیکھنا بھی ثابت ثابت ہو ہو گیا گیا تو پکڑنا بھی ثابت ہو گیا یہ چونکہ شریعت میں بعض چیزیں من واحد مناقحت اور چونکہ ایک قبیلے سے اس لیے ایک کی نفی کی جائے گی تو دوسرے کی نفی خود بہت قیاس نہیں ہوگا التظام ہے اور یہاں تو سرے سے حکم یہ ہے کہ فخر المشرقین مشرقین کو قتل کر دو تاکہ سبا کا سوال ہی پیدا نہ ہاں جی مشرق ہے جو مشرق ہو جائیں وہ مرتد اس طرح ہو گئے کہ اپنے کیے ہوئے اقرار سے وہ پھر گئے کیونکہ قرآن مقدس کہتا ہے نا کہ سوائن بین اللہ یعنی قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے بغیر اور الہ کوئی نہیں ٹھیک ہے اب کئی ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے دو الہ بنا لیے تین بنا لیے تا اللہ کہتے ہیں اللہ مسلم لا تقولو سلاسا یعنی ایک کا اقرار کرنے کے بعد جو دو کرے گا مرتب ہوگا کہ نہیں اقرار سے تو پھر گیا نا اقرار اس نے کیا تھا لا الہ صرف ایک الہ ہے اور کوئی نہیں اب جو اس اقرار کرنے کے بعد دو کہے گا یا تین کہے گا پہلے اقرار سے منکر ہوا کہ نہیں اور جو اقرار سے منکر ہو اسی کو تو مرتد کہتے ہیں اور کوئی مرتد کو صحیح تو نہیں لگے ہوئے کون نہیں نس سے سے کاٹا کا دشمن ہے ہاں۔ نہیں یہ بات غلط ہے من اول ضروریات دین فہول مرتد جو ضروریات دین میں تعویل کرے وہ اصل مرتد دین میں جو ضروری چیز ہے مثلا بشریت نبی ہے مثال کے طور پر جو اس میں تعویل کرتا ہے کہ اوپر سے بشر ہے نیچے سے یہ نس کتی کی تعویل ہے نصر کتی کی تعویل کرنے والا وہ یہی مرتب ہے وہ تعویل اور ہے جس تعویل کے برتے پر کافر نہیں کہا جاتا وہ تعویل یہ ہے کہ جہاں مسئلہ مکتو اور منسوس نہ ہو اس میں تعویل کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا یہاں مسئلہ دلائل قطع کے ساتھ ہو اور نس قطعی ہو نس قطعی کی خود تعویل کرنے کو اگر یوں نہ ہو پھر تو کوئی نس سالم رہ سکتی نہیں ایک شخص کہتا ہے کل ہو اللہ اللہ ایک ہے وہ تعویل کرتا ہے کہ تو کہے کہ اللہ ایک صرف تو کہے اور یہ مشرق کہتے ہی ایک ہے یہ تعویل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکیلا نہیں ہے اگر یوں چھٹی دے دی جائے تو نہ کوئی قرآن رہتا ہے نہ نہ سکتی ہے اور پھر نہ کوئی کافر و مسلم کا کوئی فرق جو ضروریات دین کی تعویل کرے یا انکار کرے وہ ہوتا ہے کافر اچھا یہی آپ دیکھ لیں لفظ کہتے تھے نا رائے رائنا رائے نا بہترین لفظ ہے ہمارے شفقت فرما ریت فرما صرف اسی کو تھوڑا سا کھینچا ہے انہوں نے رائنا تعویل کی ہے اس کی لفظ کی تعویل کی ہے نا کھینچا ہے مسلمانوں کو کہا گیا ہے اسی تعویل والے لفظ کو اگر کہو گے تو تم کافر ہو ہے معلوم نہ کتی کی تعمیل کرنا یہ معاملہ آسان یوں نہیں ہے کسی مسلمان کا اگر بھی نکاح پڑا تو ہاں، نکاح ہو جائے گا بھائی کیونکہ بریلوی نکاح نکاح خان کا نکاح خان کا رکو نکاح میں دخل کوئی نہیں فاسد وہ چیز ہوتی ہے یا وہ عمل جس میں مداخلت ہو اس کی مداخلت اس کی کوئی نہیں کیونکہ چار شرطیں جو نکاح کی ہیں اس میں بریلوی کا دخل کوئی نہیں ہے پہلی شرط یا ایجاب قبول ہو دوسری شرط ہے حق مہر مقرر ہو تیسری شرط ہے کہ ہمیشہ کے لیے شادی کرنا مقصود ہو چوتھی شرط ہے کہ دو گواہ ہو ملا کا اس میں دخل بھی کوئی خطبہ پڑھے یا نہ پڑھے نکاح تو ہو جائے گا مولوی اپنی شور تو نہیں پہ دیکھتا اس میں ہاں، وہ کرتے رہے مشرق کے پہلے کتاب ایک بار کا علماء دیا ہے نہیں کہ ہمارے کتاب ہی نال کہنے کے چلے کہ مشرق ہے سن اہل کتاب مشرق بھی ہے سن تے اہل کتاب بھی ہے سن ایسا عالم دنیا پہ کوئی نہیں آپ پیش کریں نہ نہیں دوسرا نہیں پہلے اپنا جھوٹ نکالیں <laughs> ایسی بات آج تک کسی عالم نے کی کہ وہ مشرق بھی ہے سن تے اہل کتاب بھی یہ تو نس کتی کے خلاف ہے نس کتی کہہ رہی ہے کہ مشرق اور تھے اور اہل کتاب اور تھے یہ تو آج تک کسی عالم نے کہا اتنا بڑا جھوٹ بابا ایسی بات نہیں بات اگر سمجھنے کا مقصد ہو تو سیدھا سادہ سوال کر دیا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں آپ یوں کہیں کہ بعض علماء ایسے ہیں جو ان کو مشرق بھی کہتے ہیں اور اہل کتاب بھی کہتے ہیں یہ سوال تھا اصل جو آپ نے کرنا تھا جس کا جواب آپ کئی مرتبہ لے چکے ہیں آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے جمع شدہ بھی ہے کہ مشرق بھی ہے اور اہل کتاب بھی البتہ ایک جہل نے اب نئی تقسیم شروع کی ہے <laughs> کہ ایک پڑھے ہوئے مشرق ایک جاہل مشرق جو پڑھے ہوئے مشرق ہیں ان کی زبیہ جو ہے وہ حلال ہے جو ان پڑھے مشرق ہے وہ بھی اہل کتاب مگر ان کی زبیہ حلال ہے مولوی خود معلوم کر لو کون سا ہے یہ ہم نے اب سنا ہے کہ مشرق دو قسم کے ہیں ایک مشرق پڑھے ہوئے وہ تو اہل کتاب ہے ان کی زبیہ حلال ہے جو بالکل یہ اہل مشرق ہے ان کی زبیہ <laughs> اب تقاضا تو یہ تھا کہ <laughs> اچھا خیر چلو جی وکالت کا دوسرا یہودیوں کا وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہودی عیسائیوں کو اور عیسائی یہودیوں کو یہودیوں نے کہا ہے نسرانیوں پر کسی کسی قسم کے دین کی کسی جز پر وکالت نسارا نسرانی نے بھی یوں ہی کہا نہیں ہے یہودی کچھ دین پر وہ ہومیت لون کتاب حالانکہ وہ سارے ہی پڑھتے رہ جاتے ہیں اللہ کی کتابوں کو لام جنس کا ہے الف لام لام جنس کا پڑھتے رہ جاتے ہیں اللہ کی کتابوں کو کزال کا یوں ہی کہا تھا اللہ لا یا مشرقین مشرقی نے مکہ نے بھی یہ تو ہے نا کتاب کے عالم اور انجیل کے اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو لا یعنی مشرق مکے والے بھی اسی طرح کہتے تھے مثلا ان کے دین اپنے قول میں کہ محمد کا دین کوئی نہیں ہو بھی اسی طرح کہتے تھے اے میرے پیغمبر تسلی اللہ یا قوم بہین اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دل قیامت کے فیما کانو فيه يختلفون ومن منا مساجد اللہ تیسرا شکوا کہ وہ نامراد مراد ایک دوسرے کی بغاوت اور ضد و ضدی میں اتنے بے حیا ہو گئے ہیں کہ ایک فریق دوسرے کو اللہ کی مسجدوں میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہماری مسجد میں یہ نہ آئے ہمارے عبادت میں یہ نہ آئے ہمارے عبادت خانے میں خبردار یہ نہ وہ ساری عادتیں آج پھر موجود ہیں ومن ازلم منا مساجد اللہ کون زیادہ ظالم ہے استفام انکار کے لیے کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منا مساجد اللہ جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے بدل استعمال اللہ کی مسجدوں سے یونا ذکر اس سے کہ ذکر کیا جائے بیچ ان مسجدوں کے اللہ کا نام اور دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے کوشش کر رہا ہے خراب خستہ کرنے میں کیوں جو وہاں شرک گھر جو بن گیا تو اللہ کی مسجد تو خراب ہو گئی مسجد نہ رہی وہ گردوارا بن جائے گا وہ تو شرک گھر بن جائے گا صافی خراب ہاں کوشش کر رہا ہے مسجد کو خراب کرنے میں اور کیا کر رہا ہے وہ ڈھا رہا ہے نہیں نہیں اپنے مذہب کی آبیاری وہاں کر رہا ہے اپنے مذہب کی اشاعت کر رہا ہے شرک کا ہڈا بنا رہا ہے یہ ماننا ہے مسجد کے خراب ہونے کا یہ نہیں کہ مسجد کو وہ کدال لے کر ٹھانا شروع کر دیتا ہے نا و ضدی کی وجہ سے پارٹی بازی کی وجہ سے اپنے مذہب کو تو پھیلا رہا ہے مگر جس کو وہ غیر سمجھتا ہے اس کو مساجد میں داخل نہیں ہونے دیتا کہتے ہیں وہاں بھی یہ دھو وہ سخت ہو وہ کے وہاں بھی ہو کے گیا وہ چھوڑو پتھری پارٹی کا ہو کے گیا توبہ وہ تو گردوارا جو ہو گیا وہ صاف ہی خراب ہے جب وہ مسجد نہ رہی خربان ہو گئی اب اس میں مسلمان کی نماز بھی جائز نہیں الا کما کان اللہ یہ مشرق بے ایمان لوگ ان کو تو نہیں چاہیے تھا کہ وہ یوں اسی نہ پڑھ کے داخل ہوتے بلکہ ماں کا نہ لہم خلو نہیں جائز تھا ان کے لیے کہ وہ داخل ہو مساجد میں مگر اس حال میں کہ وہ ڈرتے ڈرتے خود بھی آتے مسجد میں کہ کہیں اللہ ہمارے نکالنے کا حکم نہ دے دے دے الٹا یہ دوسروں کو بھگاتے ہیں مساجد سے لہم فی دنیا خزی ان کے لیے دنیا میں میری ذلت ہے ولہم اللہ الاخرت عذاب عظیم عذابوں کا بہت درد والا ولی اللہ کو دعوی توحید مدعا مدعا ہے سورت کیا المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے قبضہ مشرق کا بھی مغرب کا بھی نما قبضہ بھی اسی کا اور علم بھی اسی کا فسم وجہ اللہ فسم علم اللہ جدھر کو منہ بھی کرو ادھر ہی اللہ کا علم حاوی ہے ان اللہ واس اللہ ہی بہت کھلے علم والا ہے جب اللہ ہی سب چیز کا مالک ہے تو معلوم ہو گیا کہ جب ذرہ ذرہ کائنات میں علم بھی اسی کا چلتا ہے ذرہ ذرہ کائنات میں قبضہ بھی اسی کا چلتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ اس کے بغیر الہ اور کوئی نہیں وکال والا دن شکوا چوتھا وہ کہنے لگے بنا لیا ہے اللہ نے اپنا نائب کار والا دن نائب بنا لیا ہے اللہ نے جواب صبح پہلا جواب صبح وہ شریکوں سے پاک ہے اور بیٹا بنانا یا وزیر بنانا یا نائب بنانا یہ تو مخلوق کا کام ہے اس مخلوق کی کمزوری میں اللہ شریک نہیں ہے صبح سے پاک ہے دوسرا رد السماوات والارض بلکہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے نہ کوئی ولد ہے نہ کوئی اللہ کا ایسا مقام ہے جیسے کوئی عیب لازم ہے تیسرا اللہ کان تو سارے کے سارے اسی کے حکم کے تابے رہنے والے ہیں کوئی بھی سرکشی نہیں کر سکتا اور اگر کوئی وزیر مشیر ہوتا تو سرکشی کرتے چوتھا بدی سماوات نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں زمینوں کو اور جس کو اس نے بنا لیا ہے وہ تو اس کا بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کا غلط کیسے بن سکتا ہے امرا جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کرنے کا فنما یقول الرو جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کرنے کا تو وزیروں کو نہیں بلاتا ولدوں کو نہیں بلاتا مشیروں کو نہیں بلاتا بلکہ کہتا ہے اس کے لیے کون کہتا ہے اس کے لیے ہو جا یہ نہیں کہ اللہ یہ لفظ کہتے ہیں کون نہ یہ کنایا ہے جلدی ہو جانے سے کون کا لفظ کنایا ہے کہتا ہے کون اور وہ ہو جاتا ہے فا آتفا ہے یہ نہیں کہ پہلے کن ہو اس کے پیچھے پھر وہ ہو جائے نہ آگے پیچھے کا سوال ہی نہیں یہاں اللہ کے کام میں کہتا ہے کون یعنی ہو جانے کا ارادہ کرتا ہے کون اور وہ ہو جاتا ہے فاؤ تلطیف کے لیے یہ آپ فاؤ تھی شکوہ خامسا صاحب مقتضا توحید کے خلاف یہود و نصارہ یا دوسرے تیسرے لوگ مشرقین مقتضا توحید کے خلاف باتیں کرنے والے اور سوال کرنے والے ان کا رد وکال اللہ یا کہنے لگے وہ جو لا یا لمون جو لال بچکر لا یا لمون لا یا کل کے مشرقین مکہ کال کیوں نہیں یا کرتا اللہ ہمارے ساتھ واہ منہ کے سونا او آیا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی جس طرح ہم چاہتے ہیں پہاڑ پیدل چل کے ساتھ ساتھ آواز کرتے جو نشانی ہم چاہتے ہیں کزال کا یوں ہی کہا تھا ان سے پہلوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں تمام کافروں کے دل ملتے جلتے ہیں تشابات قلوبہم تمام کافروں کے دل ملتے جلتے ہیں جو خبیص مضمون ان کے ذہن میں آتا ہے وہی خبیص مضمون ان کو بسا کے ذہن میں آتا تھا کتب یوکنون ہم نے خوب کھول کھول کے بیان کر دیے اپنی آیات مگر فائدہ ہوتا ہے ایسی قوم کے لیے جن کو یقین آتا ہے اللہ کی بات پر جملہ تاکید اور اللہ قبل حق کیوں ہم نے کھول کھول کے آیات بیان کی اس کی علت یہ ہے کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو قرآن دے کر بالحق قرآن دے کر بشیرن اس حال میں کہ آپ بشیر بھی ہیں اس حال میں بھی آپ نظیر بھی ہیں جب بشیر نذیر آپ کو بنا کے بھیجنا تھا اس لیے ہم نے پورا وضاحت کے ساتھ آیات کو پیش کیا ہے ولا اور گھبرائے نہیں میرے پیغمبر اتنی وضاحت کے باوجود بھی جو نہیں مانتے آپ کا کیا قصور ہے ولا الصحاب الجیم آپ نہیں پوچھے جائیں گے جہنمیوں کے بارے میں یہ تو جہنمی ہے ترزا للنبي بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود و سارا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زجر ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ آپ جتنی بھی کوشش کریں حتیٰ کہ تابع ہو جائیں آپ ان کی ملت کے تب راضی ہوں گے اس لیے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ملت کا اعلان کریں کہ اندل خدا تحقیق اسلام ہی اللہ کی ہدایت ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے اور آپ پھر سنیں کہ اگر ہمارے اس تاکید کرنے کے باوجود آپ نے اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا بعد اس کے کہ پہنچ چکا ہے آپ کے پاس علم تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مالا کا من اللہ من ولی ولا نصیر تو نہیں رہے گا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی دوست اور نہ مددگار یہ مالا کا لئن کا جواب ہے لئن تھا یہ ایک دھمکی کی صورت میں زجر کی گئی ہے نبی علیہ وسلام کے لیے کہ آپ ان کی ہدایت کا خیال چھوڑ دیں کبھی وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی ملت پہ آپ عمل نہ کریں اور اپنی ملت اگر آپ نے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے چلے کیونکہ ان کی ملت جو ہے وہ خواہشات ہیں کتاب اللہ کو چھوڑ کے خواہشات کے پیچھے لگنا پھر آپ کو بھی یہ سنایا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ نہ کتاب دیکھو ان یہود و نصارہ میں سے اہل کتاب میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اس مسئلہ کو مان بھی چکے ہیں دلیل نقل اصل دعوی پر اللہ کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات انجیل یتنی نہ حق کا تلاوت ہی وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس طرح حق ہوتا ہے پیچھے چلنے کا تلا یتلو ون ایک ہوتا ہے تلا یتلو تلاوتن تلاوت کا مانا پڑھنا اور تلو کا مانا پیچھے چلنا یہاں مانے دونوں ہوں گے ایک مانا یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں اس کتاب کے حق کا تلاوت ہی جس طرح حق ہوتا ہے پیچھے چلنے کا دوسرا مانو یتنو نہ وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو جس طرح حق ہے پڑھنے کا پڑھنے کا حق ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا بھی جائے اور مانتا بھی جائے الا ایک ان بھی یہی لوگ ہیں جو مان گئے ہیں بہی محمد الرسول اللہ کو یا پیچھے جو حد اللہ گزرا ہے اس کی طرف ہی کی زمین یا محمد کی طرف بہی یہی لوگ ہیں جو مان چکے ہیں بہی اس ہدایت کو یا محمد الرسول اللہ کو رمئی یکفر اور جو شخص یہاں من موصولہ برائے عہد ہے یہ عہد کے لیے ہے من موصولہ میں یکفر بہی یعنی انہی میں سے جو لوگ انکار کر رہے ہیں محمد کا یا حد اللہ کا اللہ کا خاصروں وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں یا بنی اسرائیل کرو نعمت یلتی یہ آیت تک یہ دو آیات جو ہیں صرف بنی اسرائیل کو یاد دہانے کے لیے لائی گئی ہیں پہلے بھی گزر چکی ہیں یہ یا بنی اسرائیل نعمت یلتی انعمت علیکم دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے آنے والے مضامین کے لیے ولاحم یون سرون تک آگے اب وہ مضمون شروع ہو رہے ہیں وہ عزب تلا ابراہیم رب ہو یہاں سے ایک سو تینتیس آیت تک آیت نمبر ایک سو تینتیس تک آپ چلیں گے نہم لہو مسلم یہاں تک اس میں مضامین ثلاثہ ہیں خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اے یہودیوں نصرانیوں اور مشرقوں تمہارے اپنے مسلمات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے تھے یہودی اپنی جگہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ہمارے تھے عیسائی اپنی جگہ کہتے ہیں مشرقین مکہ اپنی جگہ اب آؤ دیکھو جس کو تم بزرگ مانتے ہو مشرقین مکہ تو ملت ابراہیم کی خاطر کئی اعمال بھی کیا کرتے تھے حج کرنا ختمہ کروانا وغیرہ وغیرہ تم جن کو مسلم بزرگ مانتے ہو کہ وہ واقعی ہمارے بزرگ ہیں ان بزرگوں کی تو مانو دیکھو ان بزرگوں نے کیا کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو تم اپنے بزرگوں کے اقوال اعمال اور عبادات کو نہیں مانتے تمہارے بزرگوں کی ملت اور تھی تمہاری اور ہے پھر تمہارے ہی بزرگوں نے یہ دعا کی تھی جس دعا کے نتیجے میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہو تمہارے مسلم بزرگ ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی تھی وہ تو اب آ گیا ہے اس کا انکار کرتے ہو تو اکابرین اور بزرگوں کے منکر تم ہو ہم نہیں ہیں دوسروں کو کہتے ہو کہ یہ بزرگوں کے منکر ہیں بزرگوں کے منکر ہیں بزرگوں کے منکر تو تم ہو اپنے مسلم بزرگوں کی بات بھی نہیں مانتے اب یہاں سے یہ چل رہا ہے وہ تلا ابراہیم رب ہو اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکل ماتے نے چند بول چند بولوں کے ساتھ چند کلموں کے ساتھ مثلا یہ کلمہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو یا یہ کلمہ تھا کہ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو جنگل اجاڑ میں چھوڑ کے آؤ وغیرہ وغیرہ چند کلمات سے اللہ نے اس کو ازمایا فتم اتما شاباش اس نے پورے کر دکھا اتم مہن تو اللہ نے فرمایا انی جا کلنا سے امام آزمائش میں پورے اترنے والوں کا امام آپ کو بنائیں گے آپ پہلے شخص ہیں جن کو آزمائشوں میں ڈالا گیا مگر آپ کامیاب ہوئے میں بنانے والا ہوں آپ کو تمام لوگوں کے لیے مصائب اور آزمائشوں میں پورا اترنے والوں کا امام پیشوا شیو والا امام نہیں یہ امام آزمائشوں میں پورا اترنے والا امام حضرت ابراہیم نے فرمایا ضروریتی یہ واو آتفا ہے اس کو اطف تلقین کہتے ہیں کسی کو کسی کو سفارشی طور پہ بات کرنا اطف تلقین ہے اللہ اور میری اولاد میں سے بھی تو امام بنائے گا اللہ نے فرمایا اللہ احد ظالمین نہیں حاصل کر سکیں گے میرے امامت والے اس وعدے کو ظالم لوگ جن کو حکم دیا جائے اور وہ پورا نہ کریں پورے نہ اتریں وہ ظالم ہوئے ظالموں کو امامت نہیں ملے گی امامت اس کے لیے ہے جو میرے کلمات کو پورا کریں وہ اس جال نل بیت مسابت الناس دوسرا حال مسلم بزرگوں کا اور جس وقت بنایا ہم نے بیت اللہ کو اچھے بدلے کی جگہ لوگوں کے لیے مسابت بہترین بدلے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن والا گھر بنایا اور پھر ہم نے یہ حکم بھی دیا وقت خزوں میں مقام ابراہیم مسلح بنا لو طبیعت مانے یا نہ مانے بنا لو ضرور پکڑو مقام ابراہیم کو مسلح نماز پڑھنے کی جگہ عہدنا عہد نا ابراہیم و اسماعیلا دیکھو تمہارے مسلم بزرگ ان کی تائید کا حکم ہم نے کر دیا تھا وعدہ لیا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کون سا وعدہ کہ انتہرا ستھرا رکھنا دونوں باپ بیٹے کو کہا جا رہا ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ ستھرا رکھنا میرے گھر کو بتوں کی نجاست سے شرک کی نجاست سے بدت کی نجاست سے کن کے لیے لتا طواف کرنے والوں کے لیے اور عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں کے لیے رکو سجود کرنے والوں کے لیے ہم نے تو ان کو یہ وعدہ لیا تھا ان سے انہوں نے ہمیں یہ وعدہ دیا اس کو بھی میں تھوڑی مدت کے لیے نفع اٹھانے کا موقع دوں گا سما پھر گھسیٹ لوں گا اس کو عذاب جہنم کی طرح بہت گندی جگہ ہے لوٹ کے جانے کی چوتھا حال وہ ابراہیم القواعد من البیت اور جس وقت اٹھا رہا تھا ابراہیم قواعد من البیت بنیاد بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی ساتھ تھا تو دونوں کہنے لگے یقولا نے معذوف ہوگا کرینہ کلام کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے اے رب ہمارے قبول کر ہماری یہ کمائی اللہ کے حکم سے بیت اللہ بھی بنا رہے ہیں پھر بھی اللہ کو درخواست کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرما کمال دیکھو کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ بنا رہے ہیں مگر اس کے باوجود پھر بھی اتنا خلوص ہے کہ اللہ کے سامنے آج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو قبول فرما کا انت سمی العلیم تحقیق تو انت تو تو ہی العلیم تو ہر کسی کی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تیری الوحیت کے لوازمات بھی ہم مانتے ہیں مقتضا بھی مانتے ہیں تیرا حکم مان کر ہم نے توحید کا مقتضا مکمل کیا اور یہ تیری تعریف کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو الہ بھی تو ہے سارے لوازم بھی تیرے ہیں مقتضا بھی تیرا ہے اس لیے ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے رب ہمارے بنا تو ہمیں خالص پورے کا پورا ہم دونوں کو اپنے لیے ہمارا ایک ایک بال بھی تیرے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو مسلم میں نے پورا صحیح سالم ہم دونوں تیرے لیے بن جائیں ومن ضروریت نہ اور بنا تو ہماری اولاد سے یہ واؤ آتفا ہے اج اللہ پر اطفا واؤ کا وجالنا والا اجالنا اور بنا تو ہماری اولاد سے ایسی جماعت جو خالص تیرے لیے ہو اور کسی کا حصہ ان میں نہ ہو نہ مال میں نہ اولاد میں نہ جان میں ذرہ ذرہ کائنات کا ان کے وجود کا وہ خالص تیرے لیے ہو وہ ارے نہ منا سے کنا اور دکھا ہمیں احکام حج کے منا سے کنا حج کے احکام بھی ہمیں سکھا و تب اور اگر احکام حج ادا کرنے میں کہیں ہم سے کوئی غلطی لگزش بھول چوک ہو جائے تو تب مہربانی فرمانا ہم پر ناراض نہ ہو جانا ان کا تحقیق تو انتا تو ہی تو الرحیم متوجہ ہونے والا مہربان ہے پانچواں ہاتھ ربنا بنا فیہم رسولا اے رب ہمارے بھیج میری اولاد میں ایک رسول جو انہی کی جنس کا ہو انہی کی جنس کا انہی کے قبیلے کا انہی کے خاندان کا یتلو علیہم اور ان صفتوں والا رسول ہو کہ پڑھ رہا ہو اوپر ان کے آیات تیری سکھا رہا ہے ان کو کتاب اور سنت الحکمت سنت وہ یہ ذکی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ان کو اندر باہر سے پاک کر رہا ہے انتل عزیز الحکیم تاکہ تو تو ہی تو زبردست بھی ہے اور حقیقت جاننے والا بس یہ حال بیان کیے پانچ حال اور فرمایا کہ تم اپنے مسلم بزرگوں کے بھی منکر ہو تمہارے مسلم بزرگ نے دعا کی تھی جس کی مراد اور نتیجہ محمد الرسول اللہ آئے تم نے اس کو ٹھکرا دیا ہے اب بتاؤ منکرین تم ہو یا ہم ہیں ابراہیم یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر جب تم ملت ابراہیم سے پھر گئے مسلم بزرگوں کی ملت سے بھی پھر گئے اور ان کی دعاؤں سے بھی پھر گئے ان کے اس بیت اللہ کی تو معمارداری داری سے بھی پھر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کھوکھلے دعوے ہیں باقی تمہارے اندر ان بزرگوں کی ملت کا نشان بھی نہیں اور سن لو وہ میں ان ملت ہے کون منہ پھیر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے کون منہ پھیر سکتا ہے اللہ سوائے اس بندے کے جس نے زلیل بنا دیا ہو اپنے آپ کو صافحہ نفسا جس نے ذلیل بنا دیا ہو اپنے آپ کو لہذا تم زلیل ہو عزت والے نہیں ہو اسی ملت کی وجہ سے تو ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا میں اور کیا وجہ تھی استفے نہ ہو پھر دنیا اور آخرت میں بھی وہ لمن صالحین نیک بختوں سے ہوگا بد بخت تم ہو صالحین خوش نصیب لوگ نیک بخت لوگ از کال لہو رب ہو اسلم یہ استفینا کا بیان ہے والا کب استفینا ہو ہم نے چن لیا تھا کس طرح چنا تھا اس کا بیان یہ ہے یوں چنا تھا اور جس وقت کہا تھا اس کو اس کے رب نے اسلم سالم میرا ہو جا سارے کا سارا میرا بن جا کالا اسلم تو رب العالمین اس وقت انہوں نے کہا تھا میں تو سالم ہی سالم ہوں چکا ہوں سارے کا سارا لرب العالمین وسط رب العالمین وسا بہا ابراہیم بنی ہے اور وسیعت کی تھی اس حضرت ابراہیم نے اسی ملت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو اور اپنے یعقوب پوتے کو اور یوں فرمایا تھا یا بنیا او میرے بچے اللہ نے چن لیا تمہارے لیے یہ دین اسلام دین توحید میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ فلا مسلم ہر نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم سارے کے سارے یق اللہ کے لیے ہو رہو مسلم تمہارے وجود کا ایک بال بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ ام بمانا بل بل کے یہاں ام استفام انکاری کے لیے نہیں ہے بلکہ ام بمانا بل ہے رضی جس طرح قرآن میں ہے انا خیرن ہو مہین یہ ام کیا ہوتا ہے بمانا بل جس کا معنی ہوتا ہے بل کے اب مانا کیا کریں گے بلکہ او یہودی ہو عیسائی ہو یعنی ان کے بزرگوں کی طرف خطاب ہے ام تم بلکہ تم موجود تھے اس وقت جب حاضر ہوئی تھی یعقوب کو موت اور جس وقت کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ ماتا من بادی وہ کون سی چیز ہوگی جس کی عبادت کرو گے میرے بعد یعنی تمہارے بزرگ اس وقت وہاں موجود تھے ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی یہاں خطاب جو ہے شخصی نہیں قومی قومی جہت سے ہے سطح پر ہم تم شہدا بلکہ تھے تم موجود جس وقت آ پہنچی تھی یعقوب کو موت اس کا الگ نہیں ہے اور جس وقت کہہ رہے تھے وہ اپنے بیٹوں کو کس کی عبادت کرو گے میرے بعد انہوں نے کہا تھا ابا بات سن نہ ابود اللہ کا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی تیرے باپ دادے کی الہ ابراہیم اسماعیل اسحاق کی ایک ہی تو الہ ہے ایک ہی تو الہ ہے جس کی ہم عبادت کریں گے ورنہ ہمیں نہ ہو مسلم اور اسی اللہ اکیلے الہ ہی کے لیے ہم صحیح سالم سارے کے سارے ہو جائیں گے کسی اور کے لیے نہیں یہاں گویا کہ یہاں تک ایک سو تینتی تک یہ حالات اور یہود و نصارہ مشرقین کے مسلم بزرگوں کے اقوال ان کی ملت ان کی وسیعتیں ان کے اعمال ان کا کردار پیش کر کے فرمایا کہ تم حقیقت میں نہ ان بزرگوں کو مانتے ہو نہ ان بزرگوں کی ملت اور اعمال پہ تمہارا ایمان ہے ورنہ کھوکھلا دعویٰ کرنا اسی طرح کھوکھلا دعویٰ کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننا کسی کو بھی نہ عمل نہ کرنا صرف خالی نسبت کوئی کام نہیں آ سکتی اسی طرح آپ کو ابراہیمی کہنا موسوی کہنا عیسوی کہنا کوئی اپنا لقب رکھا لینا جبکہ ان کے کردار پر عمل بھی نہ ہو